دے دی اب مارکیٹنگ بھی کر رہی ہیں شاپنگ کتنے کی ہے کتنے کی ہے پوچھ رہی ہیں سن رہی ہو تو تو سنیں نہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر پہ بتائیں یہ حدیث لے جا کر سنا ہماری ماں بہنوں کو کہ عورت کا پردہ کتنا ہے اور اللہ کے نبی نے صرف راستے سے خوشبو لگا کر نکل جانے والی عورت کو کتنا بڑا بھیانک اللہ کے نبی نے اس عورت کو درجہ دیا ہے دیکھیے آپ المرا المرات جب عورت خوشبو لگا لے یعنی خوشبودار کوئی بھی چیز استعمال کر لے فمرت پھر وہ لوگوں کی مجلسوں سے گزر جائے یعنی نوجوانوں کے سامنے سے چلی جائے معاف کیجئے گا نوجوان ہو یہاں پر بات چیت کی بات نہیں گئی اللہ کے نبی نے کلام کرنے کا ذکر نہیں کیا سلام کرنے کا ذکر نہیں کیا یعنی اگر ہماری ماں ہماری بہن ہماری بیٹی صرف گزر جائے کسی سے سلام نہ کرے کلام نہ کرے بات نہ کرے اس کے باوجود بھی اس کو کتنا بڑا بھیانک درجہ اور خطرناک درجہ دیا اللہ کے نبی نے صرف گزر جائے اس کے باوجود بھی فرمایا اللہ کے نبی نے کی خوشبو لگا کر میک اپ کر کے گزر جائے فہیا کزا کزا کزا و و وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے تین بار نبی نے کہا حدیث پر غور کرو تین بار میرا نبی ایک بار ہی اگر کہتا تب بھی ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہوتا لیکن جو بات میرے نبی تین بار کہیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ یعنی آئے مسلمانوں میں تین بار اس عورت کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے میں تین بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم اس عورت کے ویسی ہونے میں شک نہ کرو اگر تم نے اس عورت کو ویسی ہونے میں شک کیا تو محمد رسول اللہ تمہارے اسلام کے داخلے کو درست نہ مانے گا تمہارا اسلام کا دخول تمہارا درست نہ ہوگا صحیح نہ ہوگا یعنی تمہارا اسلام بھی مشکوک ہوگا ایک صحابی اٹھے آگے کے الفاظ مستد احمد ابن حنبل کے ایک اس صحابی اٹھے اللہ کے نبی فہیا کزا و کزا تو کہہ دیا وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے بعد میں آنے والے لوگ اس ایسی ایسی کی غلط تعبیر کر لیں گے کوئی کہے گا یہ تو اس حال میں کہا کسی کوئی کہے گا مجبوری میں کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی ایسی ہے یعنی کیسی ہے اس کی تشریح بھی کر دیجئے تاکہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی مسلمان اس جملے میں تعویل نہ کرے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہاں ہاں میں اس کی تشریح کرتا ہوں پھر آپ نے آنی کا لفظ فرمایا آنی ازانیت ازانیت ازانیت یعنی یعنی یعنی میری کہنے کا میرا مقصد یہ ہے آپ نے فرمایا میری مراد یہ ہے یعنی کہ وہ زانیہ ہے وہ زانیہ ہے وہ زانیا ہے یعنی وہ بد چلن ہے وہ بد چلن ہے وہ بد چلن ہے یعنی وہ فاہشہ ہے فاہشہ ہے فاہشہ ہے یعنی کہ وہ بے حیا ہے وہ بے حیا ہے وہ بے حیا ہے سن لو میرے بھائیو صاف کلیئر کہہ دوں یعنی کہ وہ طوائف ہے وہ طوائف ہے وہ طوائف ہے ازانیہ کا صحیح ترجمہ یہی ہوا کہ وہ جسم بیچنے والی ہے وہ پیسہ کمانے والی ہے وہ اسلام کا سودا کر رہی ہے آج کی عورتیں جسم پیسہ لیتی ہیں جسم بیچتی ہیں کم سے کم پیسہ لیا جسم بیچا لیکن یہ مسلمانوں میں مسلمان لڑکیاں جب بے پردگی کے ساتھ نکلیں تو سمجھ لینا کہ انہوں نے اسلام کو بیچ دیا اور اپنا جسم انہوں نے نیلام کر دیا اور جو اسلام کو بیچ کر جسم کو باہر نکالے وہ اس سے بڑا زانیہ اس سے بڑی تباہ اور کون ہوگی کہ جس نے اسلام کو لے کر اپنے آپ کو ختم کر دیا اور اسلام کا ڈائنامائٹ کر دیا آپ پیسہ لے کے جسم بیچنے والی کسی حد تک قابل غنیمت ہے لیکن اسلام کا ڈائنامائٹ کر کے اسلام کو برباد کر کے جسم بیچنے والی کتنی بڑی طوائف ہوگی ہو لوگ ہماری عورتیں طوائفوں کی چکلوں پہ کام کرنے والی عورتوں سے بھی زیادہ اس حدیث کے مطابق گر گئیں کیونکہ ان عورتوں کا ایمان ہے کہ نبی نے پردہ بتایا اور اس کے باوجود بھی پردے کو بیچے بڑا سخت مولوی ہے اس کو کیوں بلوایا جاتا ہے نہیں بلوائیں گے تو عورتوں کو اتنا خطرناک عورتیں سن رہی ہیں گالی دیں گی کمینہ یہ تو دھلیا بازار میں بھی گھومنا بند کر دے گا کچھ اور کہہ رہی ہوں گے اب عید کا کپڑا تیرا باپ خریدے گا مولوی تو ہمیں بتا شوہر بچارے ادھر جا رہے ہیں کام پہ کیا کر رہے ہیں کمپیوٹر آئی ایم ایم میں کمپیوٹر کر رہے ہیں عورت بیچاری کمپیوٹر خرید کے لا رہی ہے کپڑا لا رہی ہے حساب پڑھا دیتی ہے اپنے گھر پہ آ کے نہیں المرا تو عزت مرت بل مجلس پہ ازان یا تو و یا تو ازان یا تو رواہ ابو داود و مسند احمد ابن حنبل ابو داود کے اور مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا اگر تمہاری بہنیں ہیں تو تم بھائی ہونے کے ناطے ذمہ دار ہو اگر تمہاری بیٹیاں ہیں تو تم بیٹی ہونے کے ناطے ذمہ دار ہو باپ ہونے کے ناطے ذمہ دار ہو اگر تمہاری بیویاں گھوم رہی ہیں تو شوہر ہونے کے ناطے سے تم ذمہ دار ہو ہاں اگر تمہاری ماں بھی گھوم رہی ہے تو بیٹے ہونے کے ناطے بھی تم ذمہ دار ہو اور ہاں اس حدیث کے مفہوم میں ایک بات اور لے لینا جب گزرے تو ایسی ہے صرف گزر جائے تو ایسی ہے میک اپ کیا لپسٹک کریم چپڑ لی پاؤڈر پوت لیا چل رہی ہے ساتھ سامنے ہوٹل ہے چائے پی رہے ہیں لڑکی ادھر بھی چائے پی رہے ہیں یا ہوٹل پہ بیٹھے ہیں لڑکیاں سامنے سے گزر جائیں روڈ سے چلی جائیں اللہ کے نبی کہتے ہیں نہ لڑکی دیکھے نہ لڑکی کلام کرے نہ بات کرے ہے پھر پھر بھی بھی کون بچلن جب گزر جانے والی بچلن ہے تو کالجز میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے چار چار پانچ پانچ گھنٹہ پڑھنے والی ان سے ہوم ورک لینے والی ہوم ورک دینے والی ان کے ساتھ چار چار پانچ پانچ گھنٹہ بیٹھ کر گفتگو کرنے والی کون ہوئی اس کو چھوڑ دیتے ہیں فیصلہ آپ ہی کے حق میں جو بھی آپ فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے گزرنے والی جب ہی ہے تو بیٹھ کر پڑھنے والی کون ہوئی مولی صاحب تو کیا اپنی بچیوں کو پڑھائے نہیں منع نہیں کرتا ہوں گرلس کالج ڈھونڈو یا پھر دینی مدارس تلاش کرو دینی مدارس کیونکہ آگے چل کر آپ کی لڑکیوں کو ماں بننا ہے کسی بچے کی اور اس بچے کی تعلیم و تربیت اس ماں کے ہاتھ میں ہوگی مدرس فرسٹ کالج فار چلڈرین ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے اور جو بچہ اپنی ماں کی گود سے اچھی تعلیم و تربیت لے کر نہیں نکلا معاف کیجئے گا کبھی زندگی کے اندر وہ بچہ پھر کامیاب و کامرہ نہیں ہو سکتا آپ نظر ڈالیں بی اور ایم اے کرنے والے لڑکوں پر اور دیکھیں کہ کالجز اور یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اگر ان کو پیشاب لگا تو وہی سڑک پر پینٹ کی چین کھولے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے کیوں ایم اے اور بی اے کرنے کے بعد بھی کالجز نے اور یونیورسٹیوں نے ان کو وہ تعلیم نہیں دی جو ماں دے سکتی تھی بی اور ایم اے کرنے والا آدمی اونٹ پورا ہو چکا ہے پڑھ چڑھ کر لمبائی چوڑی میں پورا انسان بن چکا ہے مرد ہو گیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا کتے سے بھی بدتر طریقے سے کتے کا پیشاب کرنے کا طریقہ تو دیکھا ہی ہوگا پیشاب کرتا تو پیر اٹھا لیتا ہے کہ چھیٹے نہ آئیں یہ بیچارہ دونوں پیر زمین پہ گرا لیتا ہے تب پیشاب کرتا ہے اس سے زیادہ پیشاب کرنے کی تمیز اس کو ہے دونوں پیر زمین پہ رکھے ابھی آپ تھوکو منہ میں پان چباؤ تھوکو زمین پر اور ایک بھی چیٹ اگر اس کے آ گئی ڈیٹ نوجوان کے تھپڑ مارے گا کمینے دیکھتا نہیں ہے میرے اوپر تھوک آ گیا وہ تھوک جو پاک ہے وہ تھوک اگر کپڑے پہ پڑ جائے تو نماز جائز ہے وہ کی چیٹیں اگر نوجوان پہ پڑ جائیں تو آپے سے باہر اور وہ پیشاب جس کے قطرے اللہ کے نبی نے کہا کہ عذاب قبر کا باعث ہے گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے فرمایا دو ٹہنی لے کے آؤ بیری کی ایک ٹہنی اس پہ رکھی ایک ٹہنی اس پہ رکھی فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا زیادہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ایک گیبت اور چگلی کیا کرتا تھا اور دوسرا آدمی پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا یہ پیشاب کے چھیٹے جو عذاب قبر کا باعث ہے آج کا نوجوان ان سے نہیں بچتا معاشرے کے اندر کون سی اصلاح کی جائے میرے بھائیوں یہ تو حنفی شافی مالکی حمبلی اہل حدیث والی بات نہیں ہے یہ بات تو وہ ہے جو تمہارے یہاں پر بھی ہمارے یہاں پر بھی رائج ہے اور ان باتوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اٹھنا پڑے گا غریب لڑکیوں کے جہیز کا مسئلہ لے لو اس کے لیے کون تیاری کرے گا کون اٹھے گا یہ باپ بےچارا مرنے والا ہے دو چار سال کا مہمان ہے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے پھر بھی سوچ رہا ہے میرے بیٹے کو ہیرو ہونڈا مل جائے دلی گئے ہیں کبھی آپ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر لیٹے ہوئے بھکاریوں کو دیکھا ہے آپ نے ہاتھ کٹا ہے پیر کٹا ہے لنگڑا لولا پاہج ہے اللہ اللہ اللہ کے نام پہ اللہ کے کہتا نا اس کو چھوڑو تمہارے دروازے پر ایک لنگڑا لولا اپاہج محتاج ساخی و بے ساخی لے کے اگر آئے تو کیا کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کی حالت پہ ترس آ جاتا ہے کہ واقعی اس موقع پر اس کا اللہ کا نام لینا جائز ہے لنگڑا ہے لولا ہے کمانے کے لائق نہیں آنکھوں سے اندھا ہے اپاہج ادھیکاری ہے کیا کہہ رہا اللہ کے نام پہ دے دو اس موقع پر لفظ اللہ کے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو ہمیں بھی رحم آتا ہے پانچ دس پندرہ بیس حیثیت کے مطابق ہم نے بھی اس کی مدد کی آؤ میرے بھائیو جس طریقے سے ایک دروازے پہ آنے والا بھکاری جب ہمارے دروازے پہ بھیک مانگتا ہے لیکن لنگلا لولا اپاہج ہونے کے بعد ہمیں اس پر ترس آ جاتا ہے بھیک مانگتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں ذرا غور کرنا یہ تو لنگڑا ہے لولا ہے پائج اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے جائز بھی ہے مانگنا ہم نے دے دیا لیکن آؤ کیا میں تمہیں ایک اور بھکاری بتاؤں جو نہ لنگڑا ہے نہ لولا ہے سینا چوڑا ہے ہینڈ سم ہے پانچ لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے لیکن اس کا باپ اتنا بڑا بھکاری ہے کہ لڑکی والوں سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا پانچ لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے دکان پہ آنے جانے کے لیے ہمیں پچاس ہزار کی ہیرو ہونڈا چاہیے غور کرنا یہ بھکاری ہے جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے اور یہ بھکاری ہے بیچارہ جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگتا ہے اور اندازہ لگانا کہ کون سب سے بڑا بھکاری ہے اور کس کی ناک زمین پہ سب سے زیادہ رگڑ رہی ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لینا کہ انٹرنیشنل بھکاری کون ہے یہ فقیر بھکاری بھیگ مانگنے والا یا وہ جو بیٹی کے نام پہ ہیرو ہونڈا اور ماروتی کی ڈیمانڈ کرے وہ مولانا ہماری تو شادیاں ہی نہیں ہوتی کیا ہوا لڑکی والا بھی تو بڑا امیر ہے مانگ لیا تو کیا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں ڈاکوؤں کی خبر دوں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ڈاکو کہاں کا کون ہے فرمایا لڑکیوں والوں لڑکی والوں کے یہاں جانے والے کتنے لوگ ہیں بارات جاتی ہے صاحب دو سو ڈھائی سو آدمیوں کی بارات بن کے جا رہے ہیں آتش بازی چھوٹ رہی ہے اور وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے نوجوان اپنے دوست کی بارات میں جا رہے ہیں کیا دوست ہے میرا اور کہیں کہیں بچارا بینڈ باجے بھی بج رہے ہیں اور گانا بھی ہو رہا ہے دوست کی شادی والا لیکن غور تو کرو تم جس دوست کی شادی میں جس گھر پہ جا رہے ہو اللہ کے نبی تمہیں کرمنل کہہ رہے ہیں ڈاکو لڑکی والوں کی ہاں لوٹنے کے لیے جا رہے ہو غیر کے محل پر فخر کر رہے ہو دوسرے کے یہاں کھانے جا رہے ہو تو فخر کر رہے ہو دوست کی شادی میں جا رہے ہیں ڈکیت بن کے جا رہے نہیں مولوی صاحب مولوی بھی تو جاتے ہیں سوال کیا ہوگا مولوی بھی تو جاتے ہیں مولوی جائے تو جائز ہو گیا مولوی نماز نہ پڑھے تو تم بھی نہیں پڑھو گے مولوی آج اسی پرسینٹ مولوی بیولی سگریٹ پی رہا ہے تم بھی پیو گے اسی پرسینٹ سو مولوی ہیں تو اسی بیولی سگریٹ پیتے ہیں ان سے پوچھو یار کیوں پیتے ہو مکرو ہے تیرے باپ کا فتبہ ہے یہ اکرو مکرو دھکرو تو لے کے کہاں سے آیا ہے قرآن و سنت میں کہاں لکھا ہے کہ بیڑی سگریٹ مکرو ہے قرآن و حدیث صاف ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین کیا کہتے ہیں مولی صاحب اگر حرام ہے تو تم دلیل دو قرآن سے حرام کہاں ہے بیڑی سگریٹ تمہیں حرام نہیں دکھتا ہے قرآن نہیں پڑھتے ہو قرآن کیا پڑھو گے ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں ان المبذرین کانو الشیاطین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں مجھے بتاؤ فضول خرچی کرنا کیا ہے مکرو ہے ہے کیا مجھے بتاؤ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے قرآن کہہ رہا تو شیطان کا بھائی بننا کیا ہے حلال یا حرام مفتی صاحب کہتے ہیں مکرو شیطان کا بھائی بننا اگر مکرو ہے تو پھر شیطان کی اتباع کرنا بھی مکرو ہے یعنی پی سکتے ہو بیوڑی لیکن پینا نہیں چاہیے اور پی لو تو کوئی گناہ نہیں ہے اور شیطان کا بھائی بھی ہے فضول خرچی کرنے والا تو کیا مطلب ہوا کہ شیطان کی اتباع کرنا مکرو ہے یعنی کرنا نہیں چاہیے لیکن کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے بے غیرت شرم کرو تم پیتے ہو یہ مطلب نہیں کہ پوری قوم کو بدنام کر دو اور اسلام پر ہی فتوا دے دو کہ وہ مکرو ہے تم پیتے ہو تو یہ مت کہو کہ مکرو ہے حیا کرو قرآن کہہ رہا ہے نل مبزرین کانو اخبان شیاتی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں شیطان کا بھائی بننا حرام ہے اگر بیڑی سگریٹ پینا مکرو ہے تو اس کا مکرو کہتے کہ اس کو چلو اس کا معنی بتلاؤ مکرو کہتے ہیں جس سے تمہارا دل کراہیت کرے یعنی پی سکتے ہو لیکن پینا نہیں چاہیے پینا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے لیکن پینے تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ ہے مکرو کی تعریف تو شیطان کا بھائی بننا بھی مکرو اگر مان لیا جائے تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ شیطان کی اتباع کرنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں میرے بھائیو جس کو قرآن چیخ کر کر آئے کہ نہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تم کہہ رہے ہو کہ ہاں دشمن تو ہے لیکن دوستی کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمارے گھروں میں اسی لیے داخل ہو گیا ہے آج مولوی دلیل نہیں ہے میرے بھائیو مولوی جرجیز اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے اور اللہ کے نبی نے ایسے عالموں کے بارے میں فرمایا جو مولوی دلیل بن رہے ہیں ایسے مولویوں کے بارے میں فرمایا جہنم کے اندر ہم سب سے پہلے ایسے ہی مولویوں کو دھوکیں گے گے اور جہنم کی آگ انہیں سے جلائی جائے گی او لوگوں کان کے پردے کھول کے سن لو آج میرا کوئی برا ہے مولوی جرجیز پہ نہ تھوپنا کہ تم ایسا کرتے ہو کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا اگر مولوی گنا کرے تو دلیل نہیں بن سکتا اس لیے کہ مولویوں ہی کو جہنم میں سب سے پہلے جانا ہے بدعمل بے عمل مولویوں کو ہاں اچھا عمل کرنے والے مولوی جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہوں گے انبیاء کے بعد پیغمبر کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کے بعد میرے درجے درجے کے مطابق یہ علماء بھی داخل ہوں گے ہاں دونوں باتیں لیجئے آؤ بات آگے نکل گئی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں شیطان کا بھائی بننا حرام تو میرے بھائیو بیوڑی سگریٹ میں جانے والا پیسہ بھی فضول خرچی ہے تو اس پیسے کو بھی بچاؤ او لوگوں آج پندرہ پندرہ بیس بیس روپے نوجوان پان سگریٹ بیڑی میں گزار دیتا ہے خرچ کر دیتا ہے اللہ کی قسم ان پندرہ پندرہ روپیوں کو دس دس روپے روزانہ اگر ایک نوجوان اٹھ کر اسلام کی تعلیم میں خرچ کرے دینی مدارس میں خرچ کرے مساجد کی بنیادوں میں خرچ کرے اللہ کی قسم آج اسلام وہ نظر نہ آئے جو آج اس کو مفلس اور کلاش نظر آ رہا ہے عیسائی ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہیں تب آدی واسیوں کی بہار اور جھارکھنڈ کے اندر دیکھیے مدد کرتے ہیں کرسچن کالجز کھولتے ہیں بائبل بانٹ رہے ہیں آج مسلمان اردو کی ایک کتاب کسی غیر کو پڑھنے کے لیے نہیں دے سکتا ہے او لوگوں جو تبلیغ تمہارے لیے تھی آج اس تبلیغ سے تم کو سو دور ہو گئے اور دوری نہیں ہوئے بلکہ تبلیغ کرنے والوں کو تو تانے مارنے لگے ان کو آج شیطان کہنے لگے ان کو آج بری نظروں سے دیکھنے لگے کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ کے نبی نے نیکیوں کا اتنا حکم نہ دیا جتنا برائیوں سے روکنے کا حکم دیا آؤ دعوت و تبلیغ کے لیے وہ حدیث میں تمہیں دکھاؤں اللہ کے نبی فرماتے من رو من کو تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے کس کو جس برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ ہاتھ چھوڑ کر کیا کہا ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو پائیسب لسانی تو زبان سے روکو اور زبان سے بھی روکنے پر ڈر ہے کہ فتنہ فساد پھیلے گا فرمایا قلبی تو دل سے برا جانو اور دل سے برا جاننا یہ تیسرے درجے کا ایمان ہے ہم آپ کو پہلے یہ بتا دیں کہ ایمان کی یہاں اللہ کے نبی نے تین درجے بتائے ہیں آج ہمارے پاس کون سا درجہ ہے بھائی تین ہی لوگ فرسٹ یہ مانے جاتے ہیں فرسٹ ڈویژن سیکنڈ اور تھرڈ یہ لوگ کامیاب مانے جاتے ہیں اور جو تھرڈ نہیں تو وہ فیل ہی سمجھو کیا بتایا اللہ کے نبی نے ہاتھ سے روکو یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو اور یہ بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو پھر دل سے برا جاننے پر کیا فرمایا ذالک اضعف الایمان یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے یعنی تھرڈ گریڈ کا اسلام تھرڈ گریڈ کا اسلام اور اگر یہ نہیں ہے تمہارے پاس تیسرا تو تم مومن نہیں ہو آپ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ذرا غور کرنا ہاتھ سے روکو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے یا اللہ یہ فلم حال ہیں یہ بی ایف بلو فلمیں چل رہی ہیں ہم کیسے روک پائیں گے ان کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے روکو گورنمنٹ نے لائسنس دے رکھا ہے دس قدم آگے بڑھے یہ بیئر بار کھلا ہوا ہے ارے اس میں طوائفیں ناچ رہی ہیں ہم کیسے روک سکتے ہیں بیس قدم اور آگے بڑھے یا اللہ یہاں جوا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں ہیں کون بنے گا کروڑ پتی کی اسکیمیں چل رہی ہیں اور ان کی برانچیز چل رہی ہیں ایک روپے کی لاٹری خریدو نکل جائے آج ہماری گورنمنٹ نے جوئے کا نام بدل دیا بس جوئے کا نام لاٹری رکھ دیا اور ہم مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی حیثیت نہیں بدل جاتی شراب کا نام بدل کر رکھ دو کیا بیئر نشہ نہیں ہوتا پوچھو مفتی صاحب سے حلال ہے کہ حرام کہیں گے نشہ ہو یا نہ حرام ہے بھائی نشہ نہیں ہوتا ہے بولی سگریٹ میں نشہ نہیں ہوتا ہے تو کیوں کہتے ہو کہ وہ مکرو اگر بیئر پینے سے نشہ نہیں آتا ہے تو وہ حرام اور بیڑی سگریٹ پینے سے نشہ نہیں آتا ہے تو وہ مکرو ہاں اگر یہ کہو کہ بیڑی سگریٹ بیئر زیادہ پی لو تو نشہ آ جاتا ہے تو سو گرام تمباکو کھا کے دیکھو اس سے بھی نشہ آ سکتا ہے نہیں نہیں اتنا کھا سکتے ہو جتنے میں پیٹ نشا نہ آئے ٹھیک ہے تو وہ حلال ہو گیا کہاں بیوڑی سگریٹ اتنی پی لو جتنے میں نہ آئے تو حلال یا مکرو ٹھیک ہے لاؤ شراب ہم اتنی پی لیتے ہیں دو چار ڈھکن تاکہ نشا نہ آئے تو حلال ہو گئی ہم نے بھی منطق پڑھی ہے فلسفہ ہم نے بھی پڑھا ہے میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو آج کس آدمی اپنا دیکھ رہا میں اس میں مبتلا ہوں تو اسلام بدل دیتا ہے نہیں یہ کہہ دو یہ میرے اندر ذاتی برائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اس برائی کو دور کرے لیکن اسلام کو نہ بدلو اسلام نہ بدلو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں من من من را بیادی اپنے ہاتھ سے روکو کسی برائی کو دیکھو نہیں ہے گورنمنٹ لیسنس دے چکی ہے ہم نہیں روک سکتے ہیں اس برائی کو چلو ٹھیک ہے طاقت نہیں تھی زبان سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں اس موقع پر ہم زبان سے بھی نہیں کہہ پائیں گے کیوں اس لیے کہ ہماری چلنے والی نہیں زیادہ زبان چلائیں گے تو تو اور آ جائیں گے چھوڑو اب کیا ہے رہ گیا ہمارے پاس دل سے برا ماننا تو اس کی طرف نظر ہی نہ ڈالیں اور دل سے برا کر مان کے ہم چلے آئیں گے یہ چیز بری ہے تو یہ تیسرے ڈگری کا گریڈ کا ایمان ہوا دوسری چیز بتائی یہ بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو اب بارات وغیرہ جا رہی ہے اس میں دو سو ڈھائی سو آدمیوں کی بارات جا رہی ہے ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں لیکن زبان سے تو کہہ سکتے ہیں میرے بھائی اللہ کے نبی نے بارات اتنا لمبا چوڑا خرچہ منع کیا ہے آپ کو نہیں جانا چاہیے لڑکی والے کے یہاں کھانا حرام ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں باپ بھی جانتا ہے اگر ہم کہیں گے کل ہماری بیٹی کی شادی میں کون آئے گا میرے بھائی یہاں ہم نے زبان سے بھی نہ کہو ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تھی زبان سے بھی نہیں روکا اب تیسری درجے کا ایمان کیا رہ گیا کہ دل سے برا مانے یعنی خود نہ جائیں یہی تو ہوا لیکن ہم وہاں خود بھی جا رہے ہیں تو دل سے بھی برا نہیں جانا فلم ہال روک نہیں سکتے بی ایف زبان سے کہیں زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم دل سے برا مانے واپس چلے آئے لیکن آج ہماری نوجوان نسل فلم ہالوں میں جا رہی ہے اس کا مطلب دل سے بھی ہم برا نہیں مان رہے ہیں یعنی ایمان کا تیسرا درجہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور ایمان کے یہی تین درجے ہیں ہاتھ سے روکنا زبان سے روکنا یا دل سے برا جاننا آج دل سے بھی ہم برا نہیں جان رہے بتاؤ میرے بھائی ہم مومن ہیں یا نہیں یا مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہیں یا نہیں پھر کہتے ہیں مدد نہیں ہوتی اللہ کی صدام بیچارہ کہاں چھپ گیا یہ امریکہ تباہ نہیں ہوتا نمازوں میں دعا کر رہے اللہ برباد کر دے امریکہ کو تم تیسرا درجے والا بھی تو ایمان تمہارے اندر نہیں ہے ہمارے اندر نہیں ہے کعبے کے رب کی قسم تیسرے درجے کا ایمان بھی اگر ہمارے دل کے اندر ہوتا تو آج ہماری دعائیں آسمان پہ جانے سے پھر ہمارے چہروں پہ نہیں ماری جاتی لوٹ کر ہماری دعائیں عرش مولا سے ٹکراتی حلال روزی کھاؤ حکم ہے نا پھر اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی بیوی امائشہ کہتی ہیں آئے مسلمانوں تم دعا مانگ مانگ کر اگر کمان کی طرح تمہاری کمر جھک جائے پھر بھی تمہاری دعا تمہارے سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جائے گی عرض کیا سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کی دعائیں اوپر نہیں جائیں گی فرمایا نماز پڑھتے پڑھتے روزہ رکھتے رکھتے عبادت کرتے کرتے کمر تمہاری جھک جائے کمان کی طرح یاری یعنی تم مسی سال کے بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ تب بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم حرام لقمہ کھانا نہ چھوڑو گے نماز بھی تو دعا ہے ارے کیا ہے یہ دن سرات المستی الزین پوری دعا جو پڑھ رہے ہیں آپ کیا ہے یہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا رکو میں جانے کی دعا سجدے میں جانے کی دعا اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا یہ بھی دعا عجیب معاملہ ہے نماز پوری کی پوری دعا ہے اور عربی کی دعا ہے اور نبی کی سکھلائی ہوئی دعا ہے میرے بھائیوں آج ہماری نوجوان نسل کو اور آج ہمارے بہت بڑے بڑے لوگوں کو اس دعا پہ بھروسہ نہ رہا اس دعا کے بعد بھی آج وہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر اور اپنی طرف سے بھی دعا مانگیں گے امام صاحب بیچارے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری شادی کرا دے مقتدی کہہ رہے ہیں آمین اللہ کے بندے تجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے امام کہہ رہا ہے میری شادی کرا دے آپ کہہ رہے آمین تو تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے آپ نے کہا آمین آپ اپنی دعا مانگیے وہ اپنی دعا مانگے میرے پیارے ساتھیوں وہ بھی آزاد آپ بھی آزاد پوری نماز دعا ہے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی دن صراط المستقیم دعا ہے اور پھر ہم نے یہ الگ بات ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے کوئی کہتا زور سے آمین کوئی کہتا آہستہ آمین لیکن آمین ہے آپ کے یہاں پر بھی ہمارے یہاں پر بھی ہاں ہمارے یہاں زور سے آپ کے یہاں آہستہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم اور آپ بیٹھ کر اس کو کبھی بھی حل کر سکتے لیکن بغیر آمین کی نماز آپ بھی نہیں پڑھتے یہ الگ بات ہے کہ آہستہ کہتے ہیں ہم زور سے کہتے ہیں آمین کہہ کر آپ مہر بھی لگا رہے ہیں یعنی امام صاحب نے دعا کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم لوگوں نے کہا آمین آپ نے کہا آمین اتنی زور سے تو آپ یہاں پر بھی ہے کہ بغل والا سن لے اب غور کیجئے گا میرے بھائیوں آمین آپ بھی کہہ رہے ہیں آمین ہم بھی کہہ رہے ہیں یعنی وہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کی آمین پر ہم دعا پر مہر بھی لگا رہے ہیں کہ اللہ قبول کر لے تو جب ہم نے اس نماز میں دعا کر ہی کہ اللہ قبول کر لے تو پھر بعد میں ہم کی اور کہہ رہے ہیں اب وہ ابھی سب کے لیے دعا ہو چکی ہے اور عربی میں دعا ہو چکی ہے اب بعد میں اردو میں دعا مانگ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آئے اللہ میری شادی کرا دے ہم کہہ رہے ہیں آمین اللہ مجھے ہدایت دے ہم کہہ رہے ہیں آمین میرے پیارے بھائیوں کیا آپ کو اللہ کے نبی کی سکھلائی ہوئی عربی دعاؤں پر بھروسہ نہ تھا اور وہ ایسی کون سی چیز ہے جو تم نے نماز کے اندر نہ مانگی ہو پھر بھی تم آزاد جاؤ دعا مانگ سکتے ہو اور دعا ہو مخاد دعا عبادت کا مغز گودا ہے اور دعا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے نماز کے بعد مانگو نماز سے پہلے مانگو رات میں مانگو دن میں مانگو اثر بعد مانگو مغرب بعد مانگو فجر بعد مانگو جب چاہو تب مانگو نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے لیکن اللہ کیا کہتا ہے وہ استجب لکم او میرے بندے مجھ سے گر گرا گر گرا کر معافی مانگ مجھ سے تو طلب ہم تیری دعاؤں کو قبول کریں گے بندہ جب رات کی تاریخی میں دعا مانگتا ہے تحجد کی نماز میں نفل پڑھ کے دعا مانگتا ہے کہتا ہے اللہ مجھے تو نماز دے تو اللہ کہتا ہے پہلے آسمان پر آنے کے بعد آئے اللہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے مجھے پکارا آئے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے میں ہمیں شرم آ رہی ہے لیکن اس موقع پر بھی رات کی تاریخی اور اندھیرے میں بندہ ہاتھ اٹھائے نگاہیں آسمان کی طرف کر کے آنکھوں سے آنسو بہا کر کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی اے اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے اور اوپر سے آواز آ رہی ہے وہ متام حرام وہ مشرب حرام وہ ملبس حرام وہ غزیہ بالحرام فانا یستجاب لذالک اے فرشتو میرا بندہ رات کے اندھیرے میرے میں تحجد کی نماز پڑھ کے آج مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اور مجھ سے کچھ چیزیں مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے لیکن میرا بندہ جو کھا کے آیا وہ حرام کا میرا بندہ جو پی کے آیا وہ حرام کا میرا بندہ جو پہن کے آیا وہ بھی حرام کا میرا بندے کے بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی حرام کا فانا یستجاب لذالک آئے فرشتوں تم میرے بندے کی سفارش کر رہے ہو بتاؤ میں اپنے بندے کی دعا کہاں سے قبول کروں کیسے قبول کروں کھانا حرام کا پانی پانی حرام کا لباس حرام کا خون حرام کا گردش کرنے والا خون بھی حرام کا کہاں سے قبول کر لوں اسی سال کا بڈا ہو جائے حرام لکما نہ چھوڑے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی دعا ایک بالش تو پر نہیں جاتی غور کرو بینک سے سود لے کے آیا ورنہ سود ہے اتنا بڑھ گیا زکات دے سکتے یا نہیں مسئلہ پوچھتا ہے فتوا مولانا سود کا پیسہ زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں بیچارے ہیں جن کو لینا ہوتا کہ ہمارا مدرسہ غریب دے سکتے ہو ورنہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ سود میں سے پیسے میں سے جائز ہے کہ نہ جائز تو ہم تو یہ ختم دیں گے کہ گویا کہ وہ یہ پوچھ رہا ہو مولوی صاحب یہ میرا کرتا ناپا کے پیشاب سے دھو سکتے ہیں یا نہیں سود کی زکات کا مسئلہ پوچھنا بالکل سے طریقے پر ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ اس ناپاک کرتے کو پیشاب سے دھو سکتے ہیں یا نہیں کون سا قلمند مولوی ہوگا ایک مولوی بمبئی میں تقریر کیا یہ ہندوستان دار الحرب ہے کافروں کی حکومت ہے اس لیے یہاں سود لینا دینا جائز اور ہم نے بمبئی میں کہا تھا اگر ہندوستان دار الحرب ہے یہاں سود لینا دینا جائز تو سور بھی حلال بولا